وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الرحمن ربنا بسمیلاحی رسولا رسو مینہ یت لو آیاسی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ویو الملک میو ستی انتل سلکی لقد منگل المیر إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينظر ينظر صوركم ولا ولكن قلوبكم ونياتكم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد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 آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں دنیا تاریخی کے گڑے میں پھنس کر خرک ہو گئی تھی کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی جانور ہے چلا گیا کھیت میں اس کے تھن کاٹ دیے اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں تریسٹھ برس جنگ لگی رہی وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا ایک ہزار عورتوں سے یارانہ تھا اتنی بگڑی ہوئی تہذیب انسانیت تباہ ہو گئی تھی ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا عمل نہ تھا اخلاق نہ تھا کردار نہ تھا کوئی انسان انسان کو جاننے والا نہ تھا تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے قرآن کریم ہے پرما تو میلت میں پوچھوں گا کہ جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا قتلت بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے کیا جرم کیا تھا مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے اسی کو کہتا ہے کہ خود لفے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود لفے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دستوں گرے بار ہونے والے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نیچے باندھ بن گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی دمک اٹھی ایک نظام میں آ گئی اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی وہی رواج وہی رسم وہی طریقہ کار بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارہ ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں دو مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا جلوس نہیں جشن نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ مرتبہ بارہ ربیع الاول کی تاریخ آئی مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں اگر عثمان سسمان رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ سال تک بارہ دفعہ ربیع الاول آیا مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پانچ مرتبہ بارہ ربیع آیا کوئی دور نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ ربیع انیس مرتبہ آیا مگر کوئی جلوس نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں چالیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آ کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں پینتیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آ کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں سینتالیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آ کوئی جلوس نہیں علامہ ابن تعمیہ کی زندگی میں پینتیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آ کوئی جلسہ جلوس نہیں علامہ سید عبد القادر جیلانی پیرانے کی رحمت اللہ علی کی زندگی میں اکتالیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آ کوئی جلسہ جلوس نہیں سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے ساری زندگی میں ایک رات بھی تحجد کی قضا نہیں ہوئی مگر بارہ ربی الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا غیاس الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا اور تمہیں آج بھی میں بات بتلا ہوں اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا خواجہ خواجہ لازم الدین کی حکومت میں بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا ایوب خان کی حکومت کے موقع پر بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا یا خان کی دور میں نہیں نکلا یہ بھٹو نے شروع کیا اور نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا لالا کرتے ہیں یہ بھونکیلا تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تم کتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو خانے خدا میں بیٹھے ہو قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو با بیٹھے ہو ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنڈریوں کے اندازہ لگا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ تماشا نہ بناؤ کہیں تم ڈوب کے مراؤ تماشا دنیا دیکھے دیکھنا تو صحیح کنجروں کے گانے کنجریوں کے گانے ملنگوں کے گانے ملنگڑیوں کے گانے جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے ایسے عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا اس نبی کا جلوس تم درود پاک پڑھو تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تم اللہ اللہ کرتے چلو تم استغفار کرتے چلو اصل میں تم جان کے نہیں کرتے اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تللّے تمہارے قریب آئیں گے کیسے یہ سرفی یہ سمی یہ بھنگی یہ شراب بھی آئیں گے کیسے مت نئے پروگرام ہے مت نئی دنیا ہے اگر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بنسری کی کانوں میں آواز آئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلی اپنے کانوں میں ڈال لی دور تک تو تشریف لے گئے اس کے بعد فرمایا اے وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے اگر چانس کہتے ہیں تو تین مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں صحابی سے پوچھا صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یار کھولنا اب نہیں آتی آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا آناس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی ادھر بڑا شور لگا ہوا ہے چندے ہو رہے ہیں مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں ایک روپیہ دو ان شاء اللہ جنت ملے گی ایک روپئے کے بدلے میں جنت ملے گی اور کمرے ایک روپیہ لاؤ پانی سے جٹی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی جن پا دیکھو آٹے آکڑا کی تو جنت ایڈی سستی مولوی صاحب جب جاؤ گے تو پتا چلے گا جنت کی قیمت کا تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا احمد بن حنبل نے دو برس تک کس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے ابو حنیفہ کا جنازہ تیل سے نکلا اس کیا جنت کی کیا قیمت ہے اللہ میں ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے سعید ابن مسیب کو جبا کر دیا گیا اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے تو ایک روپے میں جنت بیچ رہا اللہ صاحب کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے وہ اس پہ قادر تھا تو ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا کوئی اور مہینہ کرتا اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی بارہ ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی بارہ ربیع الاول کو اللہ پاک جانتا تھا مسلمان مکمل بنائیں گے جشن بنائیں گے جلوس نکالا کریں گے اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی اما کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا شکم وادہ میں ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا سید امنا خاتون رضی اللہ تعالیٰ اپنی بے وگی کی زندگی بسر کر رہی ہے حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی سارا کر کے بلایا اور بٹھایا حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں میں تو بہت پریشان ہوں حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنا ہے یہ اتر استعمال کرتی ہے خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ تھے اور قریش کی بیٹی قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن اتر لگاتی ہے مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا ابھی اسلام نہیں آیا قرآن نہیں آیا ایمان نبی نہیں آیا ایمان نہیں آیا مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے اور نبی کے ماننے والوں اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف چار پانچ گھنٹے کی چھٹی دینے والوں شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تقریب لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں حیران ہوں کیا کروں حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی تو نے کیوں نہ پوچھ لیا اللہ اکبر حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کئی مرتبہ بلایا جب میں عام بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی اتنی چمک ہے اتنی دھمک ہے اتنا جلال ہے اتنا روب ہے بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی بول نہیں سکتی عورت ساتھ ہو میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو حضرت کا دادا کہنے لگا تو تو عورت ذات ہے تو تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے کیونکہ معلوم ہے میں مرد ہوں باہر رہتا ہوں سارے مکے نے میرا سر کھا لیا مجھے تنگ کرتے ہیں گلی والے پوچھتے ہیں محلے والے پوچھتے ہیں مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ ہی کر کی بارش کہاں سے ہوئی میں کیا بتاؤں کیا جواب دوں پریشان رہتا ہوں اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی اتر ہے وہاں بھی مہک ہے جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی اور خوشبو ہے قربان جاؤ آمنا کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے کرے لگا عراق کا یہ اتر نہیں یمن کا نہیں شام کا نہیں فلسطین کا نہیں قرب و جوار کا نہیں عام عطر نہیں کوئی خاص خوشبو ہے حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو عبد المطلب نے جرت کر کے ہمت کر کے آواز دی عام نہ بیٹی ڈرا تشریف لے آئی اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں نو مہینے تک امام الانبیاء نے بسہرا کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں آمنا وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت ہوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں مائیوں میں زنانیوں میں مستورات میں خواتین میں تمام کے تمام پر جب کے کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنا پسند آ گئی ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنانے کے لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے آمنا وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی نہ ایسا نبی آنا نہ ایسی مائی آنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنا کا مقام کیا ہے پوچھا تو کرو ہمارا علماء جوبل کا یہ سیدار ایمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی کائنات میں مائی کوئی نہیں عبد المطلیب نے بلا لیا تشریف لے آئی ذرا جرت کر کے کہا بیٹی آمنا تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں خانہ کعبے کا متولی ہوں سردار ہوں قریش کا چودھری ہوں عزت والا ہوں آبرو والا ہوں حسب نصب والا ہوں پر نگبا پر کا کیا مطلب بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں سید امنا خاتون آپ کی آنکھوں سے آنکھوں شروع ہو گئے اور فرمانے لگے ابا کیا بتاؤں میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں مجھے لا کے کسی نے اتر دیا نہیں مجھے کسی نے دیا نہیں مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں میں نے اتر والے کی دکان دیکھی نہیں میں بازار کبھی گئی نہیں میں منڈی کبھی گئی نہیں مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں مجھے اچھے مارے عطر کا پتا کوئی نہیں پر اب ایک بات بتاتی ہوں تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگی اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکا جلتی ہے کیوں نہ ہو اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی سارا زبندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ گفت تم بندہ نوازی تمہ پریشانی فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے طرح کے محلات میں آ گیا سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی سینسائیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بڑا پھرتا ہے تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا تجھے کبھی شرم آئی ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا کسی کی بہن بیٹی کی آبر تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی ایران کی آگ بجھ گئی تیری آگ آج تک نہیں بجھی کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا سیدہ اللہ خاتون ربی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے عبد المطلف کے اونٹ پکڑے ابراہ بادشاہ کی فوج نے یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے والے کی صورت کی قسم سجا میرے محبوب تیرے چمک چہرے کی قسم ولین ادا سجا تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم تیرے مسکرانے کی قسم تیرے تبسم کی قسم تیرے ہاتھ کی قسم تیرے تیری گفتار کی قسم اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم خدا کی قسم یوں دل کرتا ہے ہر سانس گرو کے پاس پڑھتا رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور پھر بھی کیا ہوگا اسی کو کہتا ہوں ہزار بار بسو یم کو ہنو نام کو گفتل کمال بے ادبی اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے پاکیزہ نام مقدس نام خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمالی جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا کو کوثر میں ہوں گا شادی میں میں ہوں گا آخر میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں خانوں ملکوں ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے یتیم مکہ ناز نہ کیا کرو نخرے نہ کیا کرو اللہ نے جو دولت دی ہے جوانی دی ہے کاروبار دیا ناج بھی کیا کر مالک یہ سب تیرا کرم ہے اکڑا نہ کر بڑا ہے اس کروڑوں پتی لوگوں سے بھیگ کے ٹکڑے منگوا دیے دیکھا چین کیا ایران کا حال کتنے بڑے ملک کا حکمراں نسلی بات کا نسلی زمین نہ ملی کہیں ٹھکانا کرنے کو امریکہ نے جواب دے دیا فرانس نے جواب دے دیا بلاخر نل کا جس عورت کو سراخ دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا مصر کی سرزمین میں دفن ہوا دفن ہونے کے لیے ایران میں خبر کی جگہ نہ ملی تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں نبی کی آمد ہو رہی ہے سب کو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت تو فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہ درد ہوا یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے اتنا چاندنا اتنی روشنی ہوئی اتنا اجالا ہوا کہ میں نے کیسروں کسرا کے محل دیکھ لیے عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا تیل کے پیسے نہ تھے میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں جس زمین پہ جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب تاز نبوت ہو رہا ہو وہاں چراغوں کا بتیوں کا کیا کام ہے ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی دائی بتائے کوئی اور بولے جلدی اس کو بڑی جلدی شرم چماری بولتی نہیں بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو لڑکوں کو سنبھالتے ہو اور پھر یتیم بیوہ تو ہر سن چاہتی ہے یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے اگر آمنا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی اللہ غنی میں حیران ہو گئی ادھر دنیا میں تشریف لائے ادھر مالک کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر ساری قبروں سے ہٹا کر سارے مزاروں سے ہٹا کر سارے بتوں سے ہٹا کر سارے مندروں سے ہٹا کر سارے گرجوں سے ہٹا کر ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں حضرت کیا فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا اسی کو منواؤں گا سوال ہوا بھگت کی پرورش کا رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے سارا جہان کہتا ہے کہ دائیا آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں یتیم سمجھ کے لیا نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں وہ کون ہوتی تھی دینے والی میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیا لے لے جائے آئی ہے پیچھے سے حلیمہ اللہ اکبر وہ مکے سے جتنی گائیاں واپس آئی کرنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو کچھ چھوڑ کے بھی آئی ہے کہا جا مجھ غریب کے لیے بھی کوئی نہیں بس ایک یتیم ہے مکے میں اس کا کوئی نہیں نہ انعام ملے نہ اکرام ملے غریب گرانا ہے کہنے لگی چلو دیکھ دیکھ کے تو آؤں رنگ ڈھنگ کو دیکھو کیسا ہے دروازے پہ دستک دی اندر سے پوچھا کل باپ کون ہے جواب ملا آنا حلیمہ میں حلیمہ ہوں ارے چاملا کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا ادھر محبوب تو عالم نے مسکرا دیا چٹھی چادر اڑا رکھی ہے ڈھانپ دیا ہے حلیمہ آئی آملہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا کہ ہاں ہے یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں واپس جانے سے رہی ذرا دکھا تو صحیح بچہ تو دکھا یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا کیونکہ آ گئی آنکھیں بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنا ماشاءاللہ نظر نہ لگے میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا اگر آمنا کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں سورج نکلا ہوا میرے گھر میں ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا ادھر آمنا نے کہا میں نے نہیں دیکھا جبریل میل پاس کھڑے تھے کہنے لگے علیما آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے حلیمہ تم نے بلو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں مغرب میں پھرتا ہوں شمال میں پھرتا ہوں جنوب میں پھرتا ہوں ہاں گردی دم بسیار خوبات دم لیکن تو چیز دی گرین حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا آواز آئی اور جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسا ایسی صورت والا پیدا کیا ہو میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی دیکھو اس کی بے نیازی تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا اگر وہ حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا اب تو آیا کریں گے نا فرمایا نہیں مجھے اپنی جبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بلانی ایک صورت تھی صرف ورنہ لوگ جو ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سادہ بھائی ہوتا بہن ہوتی نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیا کے پتر نبی ہوں ہوں نے جی سارے رواج ہے نا پیر دا پتر پیر پاوے ساری عمر مسیح نہ بڑا ہوگا اکھا بھی ہاتھ کڑیا جان لوں گی پہلے پائی فردا ہوئے کنگڑ شریف پائی دے نا لوہے دے اندھا لالا یہ جان لوں گی ہتکڑیاں ہیں یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا فکر پیدا ہو گئی جی آج کوئی شیر دو سیر سننا لگ جاوے نا اور کے نسن کی کوشش کرو گے کوئی پھڑ نہ لوے کوئی دیکھ نہ لوے کوئی حصے دار نہ بڑھ جاوے حلیمہ نو تھڑکا لگ گیا آخر لگی آملہ سر میرا بڑا دور ہے میں چھتی جانا مطلب کہ آج بالت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے علیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسا دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا علیمہ کہتی ہے میرے سارے جان میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے ملا مجھے جلتی ہے میں جاتی ہوں بس سفر دور ہے گرمی ہو رہی ہے دن چڑھ رہا یہ ہے وہ ہے مجھے اجازت دو میں جاتی ہوں حضرت آمنا کھڑا ہو کھڑی ہوگی راستہ روکی کہنے لگی او حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا بے امتلاعی نہ کرنا بے روخی نہ کرنا یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی غریب کا بچہ ہے یتیم ہے بے پرواہی نہ کرنا حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں میں جاتی ہوں تو سوچنی پہ بیٹھ گئی آمنا پھر دوڑ کر آئی کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ اتنا چمکتا ہوا میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے حضرت حلیمہ کہتی ہوں میں نے اپنے خامن سے کہا جلدی کر جلدی کر نکلو نکلو نکلو انہوں نے کیا بات کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا چوری نہیں مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے کوئی اور نہ آ جائے اپا غریب ہے ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے ہم ان کو کہنے لگے جلدی اٹھاؤ جاتی کو کھڑی کرو وہ ڈنڈے مارتا ہے اٹھتی نہیں تیل کھینچ رہا ہے بہار کھینچ رہا ہے اٹھتی نہیں حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا علیمہ کا خامل کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی یہ اٹھتی بھی ہو میں کیا کروں اللہ ہو غنی حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا ارے حلیمہ کو کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے مسئلے سمجھ آ رہے ہیں تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہتا ہے کیا کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں اب بڑی نصیبوں والا ہے بڑا خوش بخت ہے بڑا مقدروں والا ہے اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے بیعت من کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاکی نہیں تیار نہیں مسلمانوں علیمہ کے خامد نے بے علمی میں اسے پتا نہیں وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا اگر حضور کی طرف پیٹ کر دی کنڈ کر دی تو وہ ڈاکی اونٹنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں تم لکھے پڑھے سمجھدار حاجی حاضی نمازی دکندار پیر فقیر مولوی تم آج حضور کی طرف پیٹ کر کے مرتے ہو تمہیں کامیابی ملے گی حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ڈاکی بغیر اٹھائے اٹھ گئی اور اٹھی نہیں چل پڑی چلی نہیں ڈار لگائی بھاگ رہی ہے دونوں میاں حیران ہے ہماری ڈاکی تیز گام کیسے بن گئی تو بڑی تیز ہو گئی وہ جو کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے کچھ تیز برق رفتار سواری آ رہی ہے ایک عورت نے آواز دی کافلا اکٹھا ہو جاؤ سارا سارا کافلا ایک جگہ جمع ہو جاؤ کوئی لٹیرا رہا ہے ایک تیز نکاح والی مائی نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا لگی دیکھو ستارے کھاؤں کرتے آ رہے ہیں مکی کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا تیری آنکھ نے آج تک قرآن نہیں دیکھا آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا بس ایک ہی جواب ہے او جی سارے نہیں کرتے ہی ہوئے حکومت نے اعلان نہیں کیا کارپوریشن نہیں کر رہی ہیں اچھا جب کارپوریشن جانوں میں جائے گی تو تو بھی لال تشریف لے جائے گا یہ کوئی دلیل ہے نبی کی آمد کا دن ہے تو درود پاک کی کثرت کر نبی کی آمد کا دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر نبی کی آمد کا دن ہے تو خوشی میں خیرات کر تو غریبوں کو کھانا کھلا یتیموں کو کھانا کھلا تو محتاجوں کے کپڑے پہنا ارے تو نے اپنے بیٹے کی آمد کو نہ جانے کتنا خرچ کیا تو نبی کی آمد پہ خرچ کر مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو جھنڈیا بنائے باجے بجائے اور باجے بجا کر تو کالی چمڑی والے کے دل کو رہا ہے حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاس سے گزری ان دائیوں کے تو کہنے لگے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی تیری تو بڑی پتلی ماری ضعیف سواری تھی چل نہیں سکتی تھی یہ کہاں سے بدل کے لائی ہے کہنے لگے ڈاکی بھی وہی میں حلیمہ بھی وہی میرا خامن بھی وہی مبارک مبارکباد دے دو میرا سا سوار بدل گیا گھر پہنچی حلیمہ اپنے خامن کو کہنے لگی پڑا ہوا تھا نہ پانی نہ چراگا میں گھاس نہ کچھ کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دودھ کی پلاؤں گی ذرا دیکھیو بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار چھوٹا سا برتن دیا اٹھا کے وہ بھر گیا پھر دوسرا برتن دیا وہ بھر گیا پھر تیسرا برتن دیا وہ بھر گیا پھر اور برتن دیا حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور برتن لا حلیمہ کہتی سارا گھر بھر گیا برتن ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہو اسی لیے کہتا ہوں ملاد کے پتاسوں پہ لڑنے والوں اور مڑ مڑ کے آگے بغلوں میں سے گزر گزر کے لینے والوں نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا پتا چلا تمہاری ملاد میں تشریف لاتے ہی آئی ہے ساری بنو صاحب کی علی ماں وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چرتی ہے ہم بھی چرائے وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے حلیمہ کہنے لگی اور ہاں، کم لیا یہ شرادہ کا اثر نہیں سانس کا اثر نہیں پانی کا اثر نہیں یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے حلیمہ کہتی ہے سناؤ نبی کا بچپن حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہیں ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یوں فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصومانہ زندگی میں میں قضاء حاجت سے ساری کراتی میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلازت اٹھاؤں گی گندگی کو باہر پھینکوں گی کپڑا لاؤں گی صاف کروں گی کیسی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی تھی باقی ان شاء اللہ چلتا رہے گا اگلے دمے کو وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا باہر ربی الاول کوئی وفات ہے ایک مسئلہ چھوٹا سا سن جاؤ شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی اللہ سب کو نیک بنائے ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے وہ دن نہیں بھولا کرتا پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی وفات کے دن نہیں بھولا کرتے اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتا ہے وفات کا پتا نہیں تم مدینے میں جا کر کے پوچھو بلال سے دمشق میں کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے اللہ پاک مجھے اور کو عمل کے توفیق عطا فرمائے وہاں دعوان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ آئندہ جمعرات آنے والی جمعرات کو سمن آباد میں کیا نام مسجد آباد ہے ادھر شریف پورے سے پرے کو وہاں مدینہ مسجد میں جمعرات کی شام کو بیان ہوگا انشاءاللہ اور جمعے میں تو ہوتا ہی آپ حضرات کی برکت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی وسلم وبارک سیدنا مولانا محمد النبی الحاشمی والا برت الکرام یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما ہاں یہ ساتھی کہہ رہا ہے اس کا لڑکا بیمار ہے دعا کر دو اللہ اپنے خزانے سے شفا عطا فرمائے یا اللہ اسپتالوں میں گھروں میں جتنے جہاں جہاں بھی مریض ہیں سب پر کرم فرما